ہاں جی کہتے ہیں یہ جو شیعہ نکالتے ہیں ڈولی ایک بناتے ہیں پھر کہتے ہیں مام حسین رضی اللہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے کو جلوس اس کا نکالتے ہیں پھر جا کر گرا جاتے ہیں اس کو ہاں جی؟ تو ان کو جا کر جو ہے تو تو اس قوم کے بارے میں یہ تھا علماء کی رپورٹ ہوئی کہ ایسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کا اگلا قدم جو ہے اس میں کفر کا اعلان کر دیں ان کے بارے میں سب نے فکر کی تو ان کے پاس اضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا خیمہ باورچی نوکر سب چیزیں لے کر گئے گئے ان کے علاقے میں خیمہ لگایا ایک طرف کو اب آدمی کو بھیج بھیج کر ان ملتے تھے جن کو ملاقاتیں کرتے تھے پھر ان کو لے کر آتے تھے پھر ان سے بات کرتے ان کے دو چولجوں کو لے کر آئے کا نام مجھے یاد ہوتا تھا لیکن پھر بھول گیا پہلے بتاتا تھا میں نام تو ان کو بلایا تو دو کو دو قبیلوں کے دو چودھری تھے تو ایک کو کہا کہ تم کون ہو اس نے کہا ہم ہم مسلمان ہیں جی کہ جی کیا مسلمان ہیں جی تو اس نے کہا کہ یہ ہندو جو ہیں گالی بھی اس نے دی کہ ایسے ہیں کہ یہ عورت کا فلانا یعنی وہ لیتے ہیں کوئی ٹیکس لیتے ہیں کہ کیا تھا تو یہ بہت بےغرتی کی بات ہے ہم یہ بےغرتی کی بات نہیں کرتے ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کرتے ہیں آپ دوسرے کو بلایا چودھری کو بلایا نے کہا تم کون کہ ہم مسلمان ہیں <laughs> کہ کیسا مسلمان ہے جی اور ہم جو ہیں ہم تازیہ نکالتے ہیں اور یہ ہندو سسرے جو ہیں یہ تازیہ نہیں نکالتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہا شاباش شاباش <clears throat> تو تو سفر میں آپ کیا کرائے کہ ان کو ان دو باتوں کے پر پکے کرتے جاؤ تازیے پر اور نیوگ نیوگ کوئی رسم تھی نیوگ کی مخالفت پر اور تازیے پر پکے کرتے جاؤ ان کو تو ان کا ان کی ایمان کی علامت یہی رہ گئی ہے تو اس کے اگر خلاف بولو گے تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا اس دن میں غور خطرہ کر رہا تھا کہ اس وقت ایمان کی سطح کمزور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیر عمارفت سے علماء کو معروم کر دیتے ہیں جی۔ غیر معرفت سے علماء کو معروم کر دیتے ہیں اس معاشرے کے علماء غیر عمارفت سے معروم ہو جائیں گے جس کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور ایمان ایک اکائی ہے کہ یہ سارے معاشرے کا کٹھا اٹھتا ہے اور اکٹھا گرتا ہے پوری قوم کا کٹھا اٹھتا ہے اور اکٹھا گرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ غیر مسائل کی فہم سے ان علماء کو محروم کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں اگر ان کو بیان کریں تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ان کا ایمان ہی خطرے میں ہو یہ اس گئے یہ جو روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا تو اس میں ایک ریاست کے ایک علاقے میں ایک مولوی صاحب چلے گئے بطور امام کے تو انہوں نے جا کر وہاں پر کہا کہ شراب حرام ہے لوگوں نے مسجد کو آنا چھوڑ دیا جو بات گئی وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ تم مسجد کو کیوں نہیں آتے ہو جی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اور امام صاحب کے اختلاف ہے کہ ہمارا اور امام صاحب کا اختلاف ہے بیٹھیں گے کرم صاحب تھوڑی دیر آپ کو بٹھائیں گے پھر بھیجیں گے ٹھیک ہے جی بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی دیر اچھا جی میں کہا جی ہمارا امام صاحب کا اختلاف ہے جی کیا اختلاف ہے کہ جی یہ کہتا ہے شراب حرام ہے ہاں جی۔ اور نے کہا چھوڑو جا رہے صاحب کی باتوں کو آپ آیا کریں ہم وہاں پر اچھی اچھی باتیں کیا کریں گے آپ مسجد کو آ جایا کریں ہاں جی چلے جی ان کے پاس چلے جاتے ایسے لوگ کہتے شراب حرام ہے امت پر ایسا حال آ جائے گا ہاں جی؟ جب ایسا حال آ جائے گا تو اس میں اس کو سنبھالا دینا ہوگا اور اس کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی اگر اس کے ایمان کو بچانے کی شک کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو اس سے جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے اور اس ایمان کو ان کو کو اس لے کر پکا کرتے کرتے کرتے جائیں پھر آگے ان کو امال پر ڈالتے جائیں گے تو یہ یعنی یہ اسلامی حکومت کیوں ختم ہو جاتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت اور ایک اللہ ختم کرتا ہے تو اب کا جب آخری دور ہوا تو اس میں شراب پیے ہوئے گورنر بیٹھے ہوتے تھے وہ گورنر جو ہے نمبر پر بیٹھا ہوا ہے تقریر کر رہا ہے کر رہا ہے جمعے کا دن ہے آپ جو عوام دیکھتے ہیں ایک بج گیا دو بج گیا ڈھائی بج گئے اب جمعے کی نماز قزا ہونے کو ہے اور اٹھتا ہی نہیں ہے اور اس کو اٹھنے کا کوئی کہتا ہے تو اس کی گھر بن جاتی ہے تو اس دور کے باطن اور اولیاء نے دعا کی کہ یا اللہ مسجد کو ان سے فارغ کر دیں ان گردن سے اور ان والیوں سے مسجدوں کو فارغ کر دیں تو بس مسجدوں سے فارغ ہوئیں اور علماء کے نام آئے اور وہ پھر انہوں نے صحیح بات کو صحیح نمازیں پڑھانا شروع کر دی ابھی صبح ہی ہمارا ایک برخدار پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہے آپ لوگ سیاست میں آ کر جو ہے تو حکومت لے آئیں گے کہ تمہارا باپ ہو جائے گا کہ میں ہو جاؤں گا سے میں نے کہا ہم دو کو نکال تو ہم کر لیں گے ایک تو پوچھا تبلیغ والوں کے بارے میں کہ دیکھیں اتنی ان کی تعداد ہو گئی ہے ان کے بڑے جو ہے رائے سے نکل کر الیکشن کر کے حکومت ہی لے لیں شریر کو نافذ کر دیں ہاں جی۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جس جگہ کو چھوڑ کر جس جگہ کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتی نہیں ہے اور وہ بھی رہ جاتی ہے پچھلی بھی تو وہ ادارہ بھی تباہ ہو گیا جس کو چلا رہے تھے جس سے فائدہ ہو رہا تھا اور جس ادارے کو لینے کے لیے آئے تھے جس کو اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے اس کی اصلاح ہوئی نہیں تو یہ نہیں یعنی وہ ہوتا ہے جو ان کی نظر گہری ہوتی ہے اور فہم ان کا پختہ ہوتا ہے اور پریکٹیکل اپروچ ان کے سامنے آتی ہے بعض لوگ عملی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ عملی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں <laughs> جس جی؟ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر لیتے ہیں سواب ان کا ہو جاتا ہے نقصانات بہت ہو جاتے ہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں جی؟ میں جماعت لے کر جا رہا تھا بٹر بعد کو راستے میں ایک بارات چاہ رہی ڈول بازے بج رہے ہیں جی اور لوگ ناچ رہے ہیں جی تو میرے ساتھی جو ہوتے ہیں عموماً یہ بڑے جوش و خروش والے ہوتے ہیں اور یہ جو یعنی کر گزرنے کی ترتیب پر ہوتے ہیں جی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بس نہ کہ قدرت اور بس ان کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو کام کو کوئی مشکل نہیں ہے ابھی ہم جو دس آدمی اٹھ کر دو دو آدمی سے کریں سب کو تتر پتر کر دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہوگا کیا کہ تھوڑی دیر کی معصیت یہ بند ہوگی نہیں کوئی ان میں سے مر گیا کوئی ہم میں سے مر گیا اور اس کے بعد فوجداری اور دشمنی اور مقدمے اور ریتتے اور گالیاں اور بیزتیاں تو ایک معصیت جو تھی جو تھوڑی دیر کے لیے ہونی تھی وہ تو رکی نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں دس معصیتیں ایسی وجود میں آ گئیں کہ جو دس سال چلے تو یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں عملی اقدام نہیں ہے ہمارے ایک ساتھی نے شادی کے بعد گھر والی سے کہا کہ ہاں، پردہ کرو پہلے بڑا شوق میں تھا مجھ سے کہ میرے لیے لیڈی ڈاکٹر بھی ہو لیڈی ڈاکٹر بھی ہو چلو جی کرتے ہیں بیاج جی اب پہلے دن سے اس کا یہ جذبہ ہے کہ پہلے دن سے مسئلے پر کھڑی ہو پڑ رہی ہو اور بڑی ہو سب کچھ آئے ہاں جی۔ اور تو اس نے کہا کہ کرو جی اب اتنا اختلاف آیا کہ بس بالکل بات خاتمے تک پہنچ گئی اور کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کو یہ کر کے دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں زندہ کیسے رہے گی اور والوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے ہو گئے تو میں اس کو بلایا میں نے کہا برخودار ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے شاید رضی دواجو رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے کہ گناہوں کو چھیڑو نہیں چھڑاؤ گناہوں کو چھیڑو نہیں چھڑا میں نے کہا تمہیں شیطان نے بتایا تم نے گناہ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی چھیڑنے کی کوشش کی نے چھیڑنے کی کوشش کی تو اگر تو اس کو چھڑانا چاہتا اس کو یہ طریقہ نہیں جیسے تو نے کیا اس کا ایک طریقہ ہے اپنا آپ ہم سے پوچھتے ہمارے ساتھی تھے تو ان کا بیٹا کسی بڑی سخت وہ تقریب کار سیاسی پارٹی میں چلا گیا طالب علم تھا طالب علم کی جماعتیں ہوتی ہیں نا اب جو نوجوان نوجوان انوسنٹ جنگ ہوں تو ان کو روڑ بازیاں کرا کے دینی کے نام پر ہنگامے کرا دیں قدر تک تیار کر لیں ان کو تو وارا صاحب اس کا بڑا سمجھدار آدمی بڑا پریشان اسے جا کر جو ہے تو کراچی کے تبلیغ والے مرکز سے بزرگوں سے مشورہ کیا یہ جی، میں تو کبھی کبھی آپ کے پاس آتا ہوں بیٹا میرے یہ حال ہو گیا ہے تو میں کیا کروں انہوں نے کہا ہو اس کو بالکل چھیڑنا نہیں ہے آپ نے نہ اس کو روکو گے نہ اس کو چھیڑو گے اور نہ ان کے خلاف بات کرو گے میں کہا پھر میں کیا کروں گا انہوں نے کہا کسی میں وہاں جایا کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے بزرگوں کے پاس بھی میرے ساتھ جایا کریں تو کہ ہاں بالکل جی، آپ کے پاس جائیں گے تو وہ کبھی ایک تین چار دفعہ وہاں جائے اور ایک دفعہ یہ یہاں لے کر آ جائے ہاں جی اور وہ جو ہے تو بڑے پیار شفقت سے پیش آئے اس سے ہاں جی ماشاء اللہ فلاں خان آ رہے ہیں جی فلانا صاحب آ رہا ہے جی تو کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ادھر کا تعلق کم ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا بس سب کو لے لیا اس کو جی تو اس کا طریقہ ہوتا ہے جی چھوڑنے چھڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آدمی کام کرتا ہے یہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ مسلاط اسلام کا انقلاب کامیاب ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے زد ہوتا ہے اور جی؟ دیر پا ہوتا ہے ماشاء اللہ کامیاب ہوتا ہے زد جلدی اثر کرنے والا دیر پا ہوتا ہے دونوں نے مثال لکھی کہ انبیاء علیہ احملا اسلام ترتیب سے کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عمارت بند ہے اس کا تارا لگا ہوا ہے اور اندر بڑی فائدے کی چیزیں ہیں تو کوئی آ کر پتھر لے کر مارتا ہے کوئی لے کر ہتھوڑے لے کر مارتا ہے ہاں جی کوئی آرے لے کر آتا ہے لیکن جو بھی کر رہا ہے یہ تقریب کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تالا ٹوٹتا ہے کنڈا ٹوٹتا ہے دروازہ ٹوٹتا ہے پریشانی ہوتی ہے اپنی ہنگامہ ہوتا ہے ہاں جی اور ایک آدمی جو ہے تو آتا ہے اور اس کے پاس اتنی سی ایک چابی ہوتی ہے اس کو ڈال کیسے گھما دیتا ہے بس کھول دیتا ہے اور بغیر تکلیف کے اندر کے سارے فوائد جو ہے وہ لے لیتا ہے کہ علیہ مسلاد اسلام وہ چابی لے کر آتے ہیں ہاں جی اور ترتیب سے کام کرتے ہیں کسی برائی کو نہیں چھیڑتے سب سے پہلے جس ذات کو منوا جس آزاد کی بات منوانا چاہتے ہیں اس کا تعارف کراتے ہیں اور کیا کیا تمہارے مفاد کے ساتھ وابستہ ہیں اور کیا کیا مضرتیں اس کے نہ ہوتے ہوں تو یہ تمہیں مل رہی اور مل سکتی ہیں تو جلب منفیات دفع مضرت یہ انسان کی دو بنیادی کمزوریاں ہیں اس کے دو بنیادی فیکلٹیز ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر دو بنیادی ادارے ہیں جس کے واسطے سے اس کو اپروچ کیا جاتا ہے جلب منفیات دفع مضرت دو اس کے اندر ادارے ہیں جن اداروں کے ہو کہ آپ راستے سے آپ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کو جو بات کہیں گے اس اصطلاح میں اس کو مان لے گئے ہاں جی۔ تو لہذا وہ ہم ہے مسئلہ خدا کا تعارف کراتے ہیں اس کے ساتھ اور اس ایمان کو پکا کرتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں آمن تو مل رہا ہے کتبی رسولی ملائکہ کا تعارف کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس ان کے واسطے سے تمہارے جلب منفیات اور دفع مذرت کے حالات آ رہے ہیں وہ واسطہ ملائکہ تمہارے لیے جو ہے یعنی یہ باتیں آ رہی ہیں کتبی کتابیں جو ہیں تو اس میں وہ نظام بتایا ہوا ہے جس پہ تمہارے فوائد اور نقصان اس کے ساتھ متعلق ہیں رسول رسول و شخصیات ہیں کہ جن کی جن سے تم اس میں دفعہ مدد کے راستے کو پاؤ گے ان سے معلوم کرو گے سیکھو گے ان سے اور ریکارڈ اس کا جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نافذ کرنے کے لیے ملائکہ جو ہے وہ چلتے ہیں آگے جاتے ہیں پھرتے ہیں جو لاکھ ہے اس میں کمی کوتاہی کی گئی تو اس بڑا حساب کتاب ہونا ہے آخر میں ایک جو ہے یعنی اس کی ججمنٹ کا دن مقرر ہوا ہوا ہے اور اس میں جو تمہیں اچھے برے حالات آتے ہیں بلکہ خرید میں اللہ تعالیٰ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ نے پہلے سے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ کتاب میں قبل نب رہا پہلے سے کتاب میں لکھ لیے گئے نظار اللہ اس پر آسان ہے وہ ایسے لکھے لکھے تعالیٰ کہ اللہ فاتکم اللہ فاطق تاکہ تم سے جب کوئی چیز فوت ہو جایا کرے تو اس پر تمہیں پریشانی اور اتنا غم نہ ہوا کرے کہ تمہیں مستر کر دے اور تمہارے تم کام کرنے سے رہ جاؤ اور جب تمہیں کچھ حاصل ہو جایا کرے تو اس وقت تمہیں اتنا تمہیں کبر اور اکڑ محسوس نہ ہو کہ ہم نے خود حاصل کیا ہوا ہے یہ تو اللہ نے میں لکھ کر تمہیں دیا ہوا ہاں، خیری اللہ تعالیٰ اور ول ول بعد موت آخرت کے دن میں تم نے اٹھ کر کھڑا ہونا ہے اور تم نے اپنے سارا حساب کتاب دینا ہے تو کتنی زبردست چیز ہے جی مانے میں بہتر ہاں، انسان کو ٹریک پر لانے کی پٹری پر لانے کا جو ہے یعنی یہ ایک وہ ہے سات الفاظ میں ایک نسخہ ہے ہاں جی تو یہ یعنی یہ ادارہ اندر اس کے کے اس اس امبیال ہے راستے سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر جس وقت اس کے اندر استعداد بڑھتی جاتی ہے تو استعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو احکامات بتاتے جاتے ہیں اور جو بتاتے ہیں بغیر تکلیف کے اس پر آ رہا ہوتا ہے تو مربی کی شان ہی ہوتی ہے تربیت کرنے والے کی کہ وہ انسان کو ایسے چلائے کہ بغیر تکلیف اٹھائے وہ باتوں کو حاصل کر لے اور عمل پر آ جائے ذرا بھی اس کو تکلیف نہ ہو ہاں جی۔ اس کو ایسا سہ راستہ بتائے ہمارے تصوف میں طریقہ شاز لیا جو ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے چلاتے ہیں کہ مریض کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی ہمارے یہاں شاز طریقہ آیا ہی نہیں ہے شمالی افریقہ میں چلا ہے تو خیر یعنی یہ بات کہاں سے چلی تھی جی ہاں ترتیب سے کام تو ترتیب سے چلائیں گے آپ اپنے گھر کو اپنے بال بچوں کو اپنے معاشرے کو اپنے ملک کو اپنے حالات کو ہاں جی کمر الحم فلحم پر بات ہو رہی تھی حال کمر پہچاننا جو ہے اس میں سارا راز دین کو شریعت کا ہاں جی اور اس میں جو ہے یعنی اس کا فین اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ بہت زبردست آج کی بات یہی ہے ہاں جی۔ تو یہی یعنی کل کی جو کل کا مضمون جو تھا وہ اس پر تھا کہ دین میں کیا چیز پہلے ہم ہے کیا بعد میں ہم ہے کس کو پہلے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ہاں جی۔ مثلا میں آپ کا ایک مثال دوں چھوٹی سی ہمارے یہاں پر تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں طلبا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم کے مجذوب ہو جاتے ہیں مجذوب کی میں علامت اس سے پہچان لیا کرتا ہوں کہ پگڑی باندھ کا کلاس پڑھنا لگ جائے نا تو اس کے بارے میں ذرا کاشت ہو جاتا ہوں کہ اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ یہ بہت آگے اب نکل رہا ہے اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا وقت دن رات لگانا لگانا لگانا لگانا کرتے کرتے ایک امتحان پھیل دوسرے امتحان میں پھیل تو سال ضائع ہوئے پھر پیسے لگے پھر ہمارے دہن نے ڈانٹ ٹپٹ کی گھر والے پیچھے پڑے پہلے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس کو ٹھیک کر کے رکھ دیتے ہیں ہاں جی؟ نے اگر ٹھیک نہ کیا فیل ہوا پھر عملی زندگی میں جس وقت پیچھے رہ گیا عملی دوڑ میں پھر یہی دیکھتا ہے کہ قربانیاں اس نے کی اور جو ہے تو عزت وہ پا رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور بڑی حیثیت میں آ رہے ہیں ہاں جی اگر خدا کے لیے کیا ہے تو تب تو اب کیا کریں ہم لوگ بھی یعنی جو کہ بڑی حیثیت میں آتے اس کا خیال اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لگ جائے اس وجہ سے نہیں کہ اسی کی قدر میں گاڑی کی قدر ہم کر رہے ہیں یا اس کی دنیا کی حیثیت کی قدر کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اب اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لگے اس کو اوپر نیگلیکٹ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کام کو ہی چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں برخودار اس وقت تیرے ذمہ ایک ضروری کام ہے اس کو حاصل کر لے اس کا پھر بعد میں وقت نہیں آئے گا تو پھر تو بہت اچھا بہت تیز چلے گا اور بہت اپنے کو فائدہ ہوگا اس کام کو فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا تیری تحریک کو فائدہ ہوگا اور وہ ہے کہ اس وقت پڑھائی بھی کر لے اور اس میں کچھ حاصل کر لے تو دس سال بعد وہ چیز تیرے نہیں جائے گی لیکن اس کا وقت نہیں ہوگا تو ایک آدمی کو میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ چھوڑا اس کو یہ یقین کمزور کر رہا یہ یقین کمزور میں پھر نہیں کہوں گا ہاں مجھے معاف رکھ میں پھر نہیں کہوں کہ یقین کمزور کر رہا ہے پھر وہ پھر میں اس کو نظر نہ رکھا کرتا ہوں پھر دس سال بعد میں اس سے ملا کرتا ہوں پھر بڑا نظر ہوئے شرمندگی سے ملتا ہے کہ اس اس اس وقت وقت وہ پریکٹیکل تھی عملی تھی اور میری بات نظری تھی تھیوریٹیکل تھی یعنی۔ اور اب دس سال چونکہ وہ گیپ گزر گیا جس میں اس نے وجود میں آنا تھا تو وہ آ گئی وجود میں چلے اس پر اور مزید بات نہیں کرتا ہوں پھر یہ وہ کسی کی دل آزاری اور کسی کا دل دکھنا نہ ہو جائے ہاں جی ویسے بھی پہلے سے ساتھی ناراض ہیں اور میں کیا کہوں <laughs> اور ایسے ہی سب ہمارے سلسلے میں چلنے والوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں ہاں جی؟ کہ اس وقت تمہارا اس چیز کو حاصل کرنے کا وقت ہے <clears throat> وہ پھر بعد میں حاصل نہیں ہوگی اور جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو کسی وقت بھی دے دیں گے کوئی فکر نہ کریں ہاں جی؟ کسی پر کسی بات کا توجہ ڈال کر کسی بات کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا باقی آگے اس کی اپنی تقدیر اپنی قسمت ہے تقدیر میں اللہ نے وہی لکھا ہوا ہے تو باقی رہ جائے گا اور نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر کسی کے باپ کی ذمہ داری ہے نہیں ہے کہ کوئی کامل آدمی جس کو اندر ڈال دے ہاں۔ تو خیر اب اس میں اس لیے کہتے ہیں حال کمر کہتے ہی اس کو ہیں کہ کس وقت کس چیز کو کرنا ہے تاکہ تجھے زیادہ سے زیادہ اللہ کا تعلق اور دین جو ہے وہ دلائے گی اللہ کا تعلق دلائے گی وہ چیز اور تجھے دین دلائے گی ہاں جی اور اللہ کا قرب دلائے گی ترقی دلائے گی دنیا کے لحاظ سے آخر کے لحاظ سے ہاں جی؟ راجدین وہ صحابہ بنے ہیں جو دین و دنیا کا جامع تھے ابو رضا دلہ جو پانچ ہزار کتنے حدیث کے عراوی ہیں ان کو کبھی امیر نہیں بنایا ہے اور کبھی مشورے میں نہیں لیکن صحابہ کرام کی اپنی شان ہوتی تھی انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مشورے میں بیٹھنے کی اور امیر بننے کی ذمہ داری سے میں فارغ ہوں جس سے اللہ نے مجھے فارغ کیا ہوا ہے کہتے بہت بار کے دور کے ایک واقعہ ضلع کوئی لشکر جا رہا تھا تو کوئی نومر تابین وغیرہ امیر جی سارے تو بھی پگڑی باندھے تیر کمان لیے ہوئے آئے ہوئے ہیں تو نے کہا کہ برا تم کدھر آئے تم بھی جہاز میں جا رہے ہم نے کہا کہ بات جا رہے ہیں اس نے وہاں پر حور مہور سید میں بہت ہوتے ہیں تو ان کے کھانے کے لیے جا رہے ہیں ہم بھی وہاں پر جا رہے ہیں تو خیر صاحب اکرام کی شان عجیب ہے جی سوال ایسے درمیان بات آ گئی تو یہ الحم فل ہم جو ہے نا اس کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس کو اس میں لگنا ہے کر کیا کہا تھا کہ ایک تو جو کام کرے اس کے مسائل سیکھ کے کرے آدمی دکان کرتا ہے کاروبار کرتا ہے ملازمت کرتا ہے ساری چیزوں کے زبر میں پورا پورا اس پر چیپٹر ہے باب ہے پورا حلال حلال چیزوں سے علاج کرنے کے طریقے اور بہت بڑی جتنی اس میں مسائل ہیں اس پر بات لکھی ہوئی تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ بال اگانے کا نسخہ جو ہے وہ زندہ جھونک کو اس کے تل کے تیل میں ڈال کر تلنے کا لکھا ہوا ہے حکیموں نے تو پرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظلم ہے اور مرنے کے بعد کوئی فرق اس میں نہیں آتا ہے لہٰذا مار کر ڈالنا چاہیے کو تلا جائے یا بالکل سوکھ جائے تو اس کو رگڑ کر اس میں یکجان کر دی جائے تو تل کے تیل کے ساتھ پھر لگائی جائے جس سے بال نہیں گرے ہیں بال اگائیں گے جی تاکہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی پر دوشی تاری ہو جائے کوئی نسخہ کارگر ثابت نہ ہوتا ہو کارگر ثابت نہ ہوتا ہو تو مرغا پکڑ کے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے سر پر باندھا جائے تو ایک بار ضرور ہوش میں آئے گا تو اس پر انہوں نے بات لکھی ہے کہ انہوں نے زندہ مرغا لکھا ہے یہ ظلم ہے ذبح کرنے کے بعد جلدی سے اس کو صاف کر کے کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں ہاں۔ ہاں۔ ظلم نہ کیا جائے نسخے کو اس طرح دکھایا اس کو بھی ہاں۔ حکیموں کا جواہر مورا جو ہے نا جواہر مہرا جو ہے یہ مرتے آدمی پر جس پر نظر تاری ہو چکا ہو اور آواز کے ختم ہو چکے ہوں اور اس کی زبان پر رکھا جائے تو وہ مرتا ہے لیکن بات کر کے مرتا ہے اتنا اوشنو بھی آتا ہے کیا چیز ہے یہ جواہر جو ہے تو چلے ایسے دلچسپی کی بات آ گئی ہے سنا دیں کہ ستر سالہ بوڑھا جو ہے کستوری کا کشتہ اگر استعمال کرے تو پچیس سالہ جوان کے جذبات محسوس کرے ہاں جی۔ لیکن کستوری جو ہے وہ جس پر سونا چھ ہزار روپے تولا ہوا کرتا ہے تو کستوری ساڑھے چھ ہزار تولا ہوا کرتی ہے لیکن باوجود اس کے وہ ہرن ختم ہو گئے پاکستان سے ختم ہو گئے اگر پاکستان میں کہیں بھی کستوری بکتی ہو تو وہ ہے وہ اصلی نہیں ہے کہ چین میں اس جو آگ ختم ہے اس کی نسل کو لوگوں نے وہ میوزیم کے لیے انہوں نے اس کو رکھا جس کا یہ کستوری جس سے نکلتی ہے یعنی باقی دنیا میں نہ پید ہو تو خیر کستوری کو تو صحیح دلچسپی کے لیے بیچ میں کہہ دیا کیا بھائی مضمون کون سا ہے جی الحم فلحم والا ہے جی تو اس کو سیکھنا ہوتا ہے دیکھیں جی، بیت کے سلاسل میں آنے کے بعد جو رہنمائی لیتا ہے آدمی تو یہ یعنی قبول ہونا اور خاتمہ بالخیر ہونا اس میں ہمارا کوئی یقین نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ پہلے ہمارا خاتمہ بالخیر ہے یا نہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کیا بات کس وقت کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ بزرگوں سے سن کر اس کا ہمارا تجربہ ہوتا ہے ہاں جی؟ اور اس کو کوئی آدمی پوچھ لے اگر تو اس کو ایسے طریقے ہم بتا دیتے ہیں کہ بحفاظت اس کو کر کے دنیا اور آخرت کے بہتر سے بہتر مفادات اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں بس اتنی سی بات ہوتی ہے ہاں جی تو خوش قسمتی آدمی کو ہوتی ہے تو آدمی پوچھ لیتا ہے نہیں تو خوش قسمتی آدمی کی تو اس کو اپنا آپ ہی اس کو زیادہ کامل نظر آتا ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھا کریں جی ہم کسی سے کیا پوچھا کریں جی <laughs> بےوقوفی کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے نا کہ آدمی کہتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو ان سے ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک دفعہ کہانی سنائی انہوں نے کہا کہ یہ محاورہ ہے اردو کہ بلاؤ بڑی بہو کو جو الہے پہ ڈالے کیا جی گوبر جو ڈالے حلوے پہ گوبر تو ایک ہاں سنا وہ کیسا محاورہ جی کہ وہ ایک لڑکی بیائی گئی دوسرے گاؤں میں گئی تو پرانے زمانے میں کیسی زندگی نہیں تھی جیسے کہ آج کل آج تو ہم اکنامکس کالج بنا ہوا اور سارے کھانے پکانے کی بھی کلاس لگتی ہو جی۔, ہاں جی کہ پیاز کو کتنا سرخ کریں گے اور فلانے کو کتنا سرخ کریں گے تو خیر وہ سیدھی سادی یعنی ہم نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے جب کہ گھروں میں سالن پکنا تھی پکتے ہی نہیں تھے جی صبح چائے کا نام نشان صبح لسی کے ساتھ کھاؤ دوپہر کو دودھ کے ساتھ کھاؤ شام کو دہی کے ساتھ کھاؤ بس اور بڑا کسی کا دل چاہتا ہے دہی میں نمک ڈال دیجیے تو خیر وہ دوسرے جہاز میں بیائی گئی تو عموماً جو لڑکی ہوتی ہے اس کو ساس اور وہ خاون کی بہنیں ان کے ساس کی نہیں لگتی تو تعلقات مالک کی اور عورتوں کے ساتھ بنایا کرتی ہے ادھر ادھر ہاں جی ان سے لیا کرتی شکایتیں بھی ان کو سنایا کرتی ہے ساری تو اس کو خاون نے صبح کہا کہ حلوا پکانا حلوا پکانا آتا ہے اس نے کہا مجھے آتا ہے اس نے کہا اگر نہ آتا ہو تو اس اس نے کی جو سہیلی بنائی تھی ملے کی بڑی عورت نے کہا فلانے سے پوچھ لینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تو چلی گئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جی حلوا کیسے پکائیں گے تو اس نے کہا کہ ایک پاؤ سوجی لے گی ایک پاؤ چینی لے گی اور ایک پاؤ گھی لوگ اس نے کہا یہ تو مجھے آتا ہے اچھا اچھا اس جگہ پہلے جو ہے تو اس کو سوجی کو ڈالو گی کڑھائی میں اور جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے آہستہ آہستہ سرخ کرو گی تو بھی مجھے آتا ہے ہاں جی۔ پھر جو ہے تو ایک الاوا پکانے کا جو ہے تو بنوسیوں کا طریقہ ہے اور ایک جو ہے تو رجڑ کا طریقہ ہے تاکہ پھر وہ اس میں سرخی پیدا ہوگی سوجی میں اور ایک خوشبو نکلے گی اس سے اس کے بعد بالکل آگ سے اس کو فارغ کرنا ہوگا کہ یہ بھی مجھے آتا ہے کہا پھر اس پہ چینی ڈالنی ہوگی پھر اور ڈالنا ہوگا گھی پانی ساری باتیں اس نے جب بتائی اور اس نے کہا یہ مجھے آتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ جب تجھے آتا ہے تو مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں ہے تو دوسرا بڑی عمر کی اور اس کو پتا چلا کہ یہ بے وقوف بھی ہے تو اس نے کہا جب خوب تیار ہو جائے تو خوش گوبر جو اس کو پیس کر تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ بخیر دو گی لیکن بدوڑے کی اور بات آ تو اس نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے بالکل سارا ہلوا پکایا اور آخر میں گوبر سوکھا ہوا لا کر اس کو پیس کر اوپر اس نے بکھیرا جب خامد آیا اس نے ہاتھ ڈالا اس میں آلے میں منہ کو لایا تو گوبر کی بدبو آ رہی کہ یہ کیا ہے اب دے مارا جی سر پٹائی خوب ہوئی ہاں تو کہ بلاؤ بڑی بہو کو جو الوے پہ ڈالے گوبر تو بیوقوف آدمی کی علامت ہوتی ہے کہتا مجھے سب کچھ آتا ہے وہ الگ شان کہ میں ایک پائپ کو لے کر آیا کالج کے تو اس نے ہماری لیٹرین خراب کر دی اس نے لگایا کہ پیچھے پی ٹریپ ہوتا ہے یہ ٹیڑی چیز ہوتی ہے اس نے نہیں لگائی ہے اب وہ آ کر کمرے میں بیٹھے سارے گھر میں بدبو ہے کمرے میں بدبو ہے سارے گھر میں پھیل رہی ہے اب میں نے جو ہے تو وہ کہا اللہ کیا بات ہے دیکھا اس لیٹرین کو تو اس میں کوئی ٹریپ نہیں ہے تو میں جا کر ایک ٹھیکیدار صاحب سے پوچھا اس نے کہا دو دل دلا رہا کا تھا رہا تو موڑ آف سپاہی جاتا مگر خطرے بھائی خیر وہ تو مجھے پتا چلا کہ ٹھیکیدار میری طرح پیدل اس کو پتہ نہیں ہاں جی۔ اب میں نے کہا یہ پیٹ ٹریپ پیچھے کیوں لگاتے ہیں کٹڑی چیز کیوں لگا جب کس سے نہ اس کو میں نے بلایا اسے میں نے کہا دادا بولے کہ بولے پیٹ ٹریپ ایسے کوک شاید اس نے اس کا خیال کیسے ٹیڑھی چیز اس نے کہا دس وہ نیچ دا سے اس کو کڑک سے جس کا گورا کھا گیا جی بالکل ٹھیک جاتا ہے نکلتا ہے جی تو خیر میں نے کہا ہماری میڈیکل کی کتابوں میں بھی یہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پر بات ہوئی ہوئی ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں لگاتے ہیں تو وہ جو پیچھے واٹر سیل بناتا ہے پانی کے ایک کٹک جاتا ہے اس میں تو جو ٹڈی سے جو بدبو آتی ہے اس میں سے گزر کر کرنی آتی ہے گھر کو نہیں آتی جو اس لیے ہوتا ہے اس لیے ٹیڑھا کرتے ہیں اس کو کہ نکلنے میں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ ایک کام کرتا ہے او ہو توبہ وہ میں آیا میں نے کہا اچھا جی وہ میں نے جا کر ٹھیکیدار کو دبایا میں نے کہا تم نے کیسے آدمی کو بھیجا تھا اس نے سب توڑ کر نیا لگا کر سب ٹھیک کیا تھا آپ جو ہے تو ایک دوسرا سمجھدار وہ تھا پائپ فیٹر تھا جو ہمارے کالج کا سمجھدار آدمی تھا اس کو میں لا کے سر پر میں کھڑا ہوں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو آدمی اس کو بڑا غصہ آیا مجھ پر ہاں جی اور بول بھی نہیں سکتا ہے تو اس نے مجھے کسی بارے سے کسی طرف نکال دیا جی خیر میں وہ گیا تو واپس جب آیا جو اس کو میں بتا رہا تھا اس سے زیادہ اچھا نے کیا ہوا تھا تو اس سے بعد میں منگی پی بجی تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں تمہیں کبھی تک نہیں کروں گا تم جب بھی آؤ گے تو میں آرام سے چھوڑوں گا کہ تم خود ہی کام کیا کرو تو میں نے کہا واقعی آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں اس بات کا دعویٰ لیے ویسے کہ مجھے آتا ہے تمہیں نہیں آتا ہے تو یہ بھی ایک بےوقوفی کی علامت ہوتی ہے ہاں جی۔ ہمارے طالب علم ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان میں سے سال میں ہم نظر ڈالتے ہیں پر نا تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ان میں سے کون قابل ہیں تو ان میں سے کس کس کو پوزیشن دینی ہے تو ان کو معلوم کر تھوڑا سا ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو میں اندازہ کیا ہے کہ لڑکا وہ ہے کہ جو ہم سے پوچھ پوچھ کر ہماری بات کو سمجھ کر آ کر کلاسوں میں باقاعدہ آتا ہے پوچھتا ہے بہاد ہے چوکیداروں کو چپراسیوں کو کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے ہاں جی اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب خوب پڑھ کے آتا ہے اور اپنی وہ وہ کرتا ہے بگاڑتا ہے بوسٹنگ کرتا ہے تو مجھے تو روح مجھے روحانی طالب علم ہونے کے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں نہیں داوا دیائی آدمی دعوی والا آدمی اللہ کی نظر میں جچتا نہیں ہاں؟ اس کو کچھ نہیں ملنا ہے ملنا دوسرے کو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تو استادوں کے پاس آ جا کر آ جا کر وائی واہ پریکٹیکل جان کا سوال سب باتوں کے سارا راز سمجھ جاتا ہے اور وہ کتاب میں مدد کھپا کر کھپا کھپا کر کھپا کھپا کر جو اس کو سمجھ آئی وہ تو سمجھ جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس کو مدد نہیں ہوتا اور جو میڈیکل پروفیشن کے لیے مستقبل کی ضرورت ہے اس کو بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے ہم اس بار یہ لڑکا پوزیشن لیتا ہے سر میں نے تو بہت اپنے آپ کو تھکایا تھا بہت پڑا تھا کتاب بہت پڑا تھا لیکن آپ جو تھے وہ اس چیز کو پا نہیں سکے جس کی ضرورت تھی ہاں جی؟ تو خیر یعنی یہ وہ کہ آ کر وہ اس چیز کو پا لیتا ہے اور یہ مورخ اس کو کہتے ہیں وہ ہندوستان کی وہ جو میواتی اردو اس میں کہتے ہیں مورخ ہے مورخ اپنے آپ سے یعنی یہ چلنا چاہتا ہے تو اس میں میں یہ فل کر رہا تھا لاہور میں تو اس میں جو ذمہ دار تھا جو میرے خرگوش سنبھالتا تھا دونوں کا ذمہ دار ہے عیسائی ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے اس کی بھی قدر کرنی ہے اس سے بہتر ہے بھی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کو حالم اور کافر کو معالم اپنے سے بہتر سمجھے مسلمان کو تبھی اسلام کا اس کا حال ہے تو ہی بہتر اور کافر کا معلوم ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے اس کو تو ایمان نصیب ہو جائے اور آ سکتا ہے کہ ہمیں خاتمہ ایمان پر ہی نہ ہو تو اس کی بھی قدر کرنی ہوتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے سے تو بڑا خوش ہو جی اس کو ہاں، ہمیشہ خوش تھا بار راضی رہے مجھ سے جی تو اس کا اس طرح ہوا کہ اس کا آپریشن کر کے اس کا وہ عزم نکالنا تھا جس پر کہ میرا تجربہ تھا تو وہ جب دن آیا تو اسے میں نے کہا کہ فلاں یہ اب کیا کریں گے اس نے کہا کوئی فکر نہیں ڈاکٹر صاحب بس یہیں پر پانچ منٹ میں کریں گے ہاں جی۔ بس اس نے وہ ایک جگہ کٹ دی اور وہ ان کا زندہ زندہ کر نکالنا چاہو جانور سے جانور بھی زندہ رہے گا اور وہ آرگن بھی ہم نکال دیں گے اور اگر نہ ذبح کرنا چاہو میں نے کہا نہیں ہم ذبح ہی کریں گے کہ حلال جانور ہے تو یہ کوئی کھائے اس کو تو اچھا گوشت کھا لیں گے لوگ تو آپ نے کہا اچھا، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہیں اس نے مجھے تو نکال کر دے دیا پھر اس نے کہا کہ تمہیں میں بتاؤں میں نے کہا بتاؤ جی۔ اس نے کہا تمہارا فلانا تبلیغ والا ڈاکٹر جو فلان جگہ ہوتا ہے وہ یہاں پر آیا تھا تو اس نے کہا کہ جگہ جگہ پھرتا پھر پھرا تھا اور اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹروں کے پیچھے گیا تھا پھر اس کو لے کر آیا تھا پھر کتنے اس اس نے کو سموسے کھلائے کتنے اس کو چائے پلائی پھر دورن لگے رہے اور پھر اس نے بتایا کہ پھر بھی وہ کر نہیں سکے کہ اس نے تمہارے ذمہ داروں کا پھلے تم کو بتایا ڈاکٹر صاحب ہم نے چونکہ ہماری چاہت تھی ہاں جی۔ چونکہ ہماری چاہت تھی دیکھے واقعی تو خیر پھر وہ وہ ساتھی جو تھے تم سے میں ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ چودہ ہاٹ سے کام چلانا چاہتے ہیں چودہ ہاٹ سے ہاں جی۔ چودہ ہاٹ سے تو کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے لوگوں کی بتائی کہانی یاد آ گئی سنا دوں آپ کو ایک بادشاہ کو شوق ہوا کہ میں کیمیا سیکھوں کیمیا کسے کہتے ہیں جی خورم صاحب خورم دو ہیں نا جی مجلس میں خورم دو ہیں کیا کہ دو دو ہیں ہاں ہاں جی آپ ہاں، جو سوال ہوگا اس خورم سے ہوا کرے گا نا جی، اس کے تو ہاں تو ہے جی۔ <laughs> اس کی بندرس پوری ہوگی پہلی اس کی پوری ہوگی نا خورم صاحب کیمیا کیسے کہتے ہیں کیمسٹری کو کہتے ہیں کیمیا پرانے زمانے کی ایک اصطلاح تھی جس سے کیمسٹری بھی بنی ہے کہ پرانے زمانے میں ایک اصول تھا کہ تانبے سے سونا بنانا تانبے سے سونا بنانا تو اس پر بڑے لوگوں کی زندگیاں کھپی ہیں آج اور بن سکتا تھا جی کیمسٹری تو ہیں کہ نہیں بن سکتا آج کیمسٹری کہتی ہے کہ اونچے درجے کا جو ایلیمنٹ ہے دھات ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ہاف لائف اس کی جب ہو جائے تو گھٹیا درجے میں تو بدل سکتی ہے جیسا یعنی لوہا جو ہے یہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد یہ کیلشیم میں بدل سکتا ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس میں ایسا ہاں جی؟ ہوتا ہے چھوٹا میں نہیں ہوتا چھوٹا میں ہوتا ریڈیو ہاں۔ ایکٹیو کون کون سے ہیں تو یورینیم اور بدلنے کے بعد کیا بن جائے گا ہاں۔ اور یاد صرف ایک مثال ہے چلے آپ کی سائنس کے امتحان کرتے ہیں کون بتائے گا کہ ایک انصر ایک ایلیمنٹ دوسرے میں بدلتا ہے آج کل بدل رہا ہے کون بتائے گا اللہ خان بتائے گی بتاسی والوں کو زیادہ نہیں چاہیے نا خان کو آتی ہے نہیں بتائے ایسے ہی چودھری بنا ہوا ہے جی کون سا جی فش انجیکشن کی تشریح کرو نا چلو یہ جا سکتے ہیں ہاں نا ہے جمال سر آج کل جو ہے تو سورج کے اندر جو ہیٹ اور دھماکے ہو رہے ہیں اس سے آکسیجن ہیلین میں تبدیل ہو رہی ہے ہو رہی ہے یاد آیا آپ ہاں۔ نے صرف بس مجلس کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ کے ذہن پر تصور کیا کہ کوئی جواب نہ دے سکے بات ہو بھی نہ دے سکے <laughs> ایسی طرح سے ورنہ میں کہا تو تھا کہ یہ شبد ہوتے ہیں یہ نہیں یہ شبد ہے <laughs> آکسیجن ہیلیم میں بدل رہی ہے ہاں جی۔ ہائیڈروجن ہیلیم میں بدل رہی ہے ہائیڈروجن ہیلیم میں دوسرے آنسر میں بدل رہی ہے ہاں جی تو ہو سکتا ہے ایک آنسر دوسرے میں بدل سکتا ہے جب ایسے حالات اگر ہو جائیں تو خیر یہ پرانے زمانے میں تھی اور یہ واقعات ہیں کہ بدل لوگ بناتے تھے ارے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ علم میں بہت زیادہ مصروف ہیں تو ان کو مدد کرنی چاہیے یا شیطان نے کوئی آدمی بھیجا کہ کینیا میں ڈال دیا جائے سے رہ جائے گا تو اس نے کہا کہ مودی صاحب آپ جب خدمت کر لیتے ہیں تو اس نے کچھ چیزوں کو مل کے سونا بنا کر دے دیا تو انہوں نے اٹھا کر اوپر رکھ دیا تو سال بعد کا خیال تھا کہ وہ بڑے بال بنے ہوئے ہوں گے اور بڑا سلسلہ ہوگا گھوڑے کھڑے ہوں گے ہاں جی اور تو آیا تو وہ اپنی کتابوں میں لگے ہوئے تھے تو اس نے آ کر ملا اس نے کہا جی آپ نے نہیں پہچانا کہ کون اس نے کہا میں فلا سال پہلے جو آیا تھا کیمیا دان کہا کہ اچھا اچھا تو کہا کہ آپ کو سونا بنا کر دیا تھا نے کہا ہاں آپ نے سونا بنا کر دیا تھا وہ آپ نے کہیں رکھا بھی تھا نا انہوں نے اوپر رکھا تو میں کہا دیکھو جو دیکھا وہی اسے پڑا ہوا تھا سبحان اللہ ایسے اللہ کا تعلق والا بندہ ہاں جی سبحان اچھا اللہ کے بندے تھے کہ ایسے تو ہمارے سلسلے کو جو پڑھتے ہیں شجرا پڑھتے ہیں شجرا گھر میں رہ کے لائے نہیں ہے بنا جاتے مقبول کسی کے پاس ہے تو ایسے تو قیامت تک نام پڑھا نہیں جاتا پڑھتے ہیں کہ اسماعیل کو کہا تھا کہ اس کو سیکھ کر پڑھا بھی کرو جی کیونکہ سلسلہ پڑھنے کے وقت بہت ہمارات آتے ہیں سلسلہ پڑھنے کے وقت شیر کا پڑھنا یہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا اس کے پڑھنے کے لیے سید شیخ رشید احمد امام وقت خیش جے مراس صادق یقین شیخ تو تک ان کا نام پڑھا جائے گا رحمۃ اللہ بالکل تو وہ کی میدان جو ہے وہ حیران ہو گیا کیسے جی۔ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی نظر میں سونا اور مٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو خیر وہ تو ایک بادشاہ کو شوق ہوا کہ وہ کیمیا سیکھے تھے تو کیمیا واقعی ان فکرا کو آیا کرتی تھی جن کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہوتے تھے کہ کیمیا جاننے کے باوجود وہ زندگی فقر کی گزارتے تھے تو اس کو پتا چلا کہ آپ کے جو مملکت میں فلاں سکا ہے یہ کرنے والا پانی بھرنے والا وہ اس کو آتا ہے تو اس نے جا کر اپنے بھیجے سپاہی بھیجے پیادے بھیجے کانسٹیبل جیسے کہتے ہیں نا پرانی زبان میں اس کو پیادہ کہتے ہیں پیادے بھیجے جی وہ جو پکڑ کر لائے جی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جی انہوں نے کہا کہ فلاں نے سنا تجھے کیمیا آتی ہے نے کہا حضرت والا میں جان کے مان پاؤں تو مجھے کیمیا آتی ہے میرا یہ حال کپڑے میرے دیکھو شکل میری دیکھو مجھے کیمیا آتی ہے تو میرا یہ حال ہوتا تو انہوں نے کہا کہ بہت کوشش کرتے کرتے کراتے کراتے نہ ہو سکا جی دفاع کرو بھیجو اس کو جب بھیجا تو پھر اس نے وزیر سے پوچھا وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ڈنڈے کے زور سے یعنی ڈنڈے کے زور سے یہ چیزیں نہیں لیا جاتی نہیں لیا کرتی ہیں پھر کیسے دیں گے انہوں نے کہا کہ خدمت کرو تو بادشاہ نے بحث بدلا اور جس جھونگڑے میں رہا تھوڑا پانی بھرتے ہوئے جہاں تو وہاں پر کیا نکاح بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون جی؟ نکاح بس ایسا ایک آدمی ہوں جس کے بال بچے ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے گھر بار بھی نہیں ہے بس پھر رہا ہوں اچھا پھرو رہا تھا آپ ہمیں پسند آئے ہیں تو آپ کی خدمت کرنے کو جی چاہتے مشکل ہے مجھے تو پانی کا مشق بھرا کچھ آ ہاں جی رات کو کچھ اس کی مٹھی چاپی کی آ ہاں جی بستر بستر بٹھا کر ڈالا سر مالش کرتا رہا کرتا رہا کچھ نہیں تو کہیں آپ کو کچھ چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو بس آپ پسند آ گئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں تو کرتے کرتے کافی دن جب گیا تم نے کہا اللہ سسرے یعنی اصلی اردو والے جب بات کرتے ہیں نا کہ اللہ سسرے آخر تو جو کچھ دے ہی دے تو کیا اس نے کہا چلو فلانی فلانی بوٹیاں جو ہیں یہ نکال کر لاؤ نیا نکال کر تام والا ہو ایک اور رگڑا دوسرے کو رگڑا سب کر کرا کے سونا بنا کر دے دیے بس بادشاہ سلامت وہاں سے نکلا اور بھاگ آیا جا کر دربار میں بیٹھا پھر پکڑ کر لاؤ اسے پھر پکڑ کر لایا اسے کہا کہ کیمیا تو جاتی ہے اس نے پھر معذرت کس نے کہا جی آپ دیکھیں اگر مجھے کیمیا آتی میرے یہ پھٹے پڑانے کپڑے میرا یہ شکل میرا یہ حالت ہے تو خیر اس نے کہا کہ یہ نسخہ ہے نا تو دیکھا اس نے کہا کہ اچھا اچھا وہ تو تو تھا تھا اس نے نے کہا کہ اچھا میں دھوکے کے ساتھ لی ہے تو خیر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی کسی کو یہ خیال نہ لگ جائے ہمارا ایک بتیجہ جو ہے وہ کیمیا کے خیال سے پڑھائی سے ہی رہے گی پوزیشن ہولڈر اسکول کا جب کالج میں آیا تو کیمیا اور نجوم کی اس کو لت لگی نجوم اور کیمیا بس F A third division B A third division بس گھر جا کر بیٹھ گئے اور میں نے کہا کہ اس سے خوبی زمین دارے کے کام کراؤ کچھ تو نے کہا تو پھر تو کون کر سکتے ہیں اس نے چودہ سال پڑھ لیا انگریزی تعلیم ہر کسی چیز سے بیکار کر کے رکھتی ہے سوائے کرسی تو خیر وہ تقریباً وہ پھر پھر کے بھائی اس کی نوکری دلانے کے لیے پھر پھر کے شامت ہوئی میری پھر کہیں آ کر اس کو وہ تو خیر یہ یعنی یہ برا خیال فضول اور لایانی خیال ہے کیمیا سیکھنے کی تھی پڑ جانا صحت آدمی کی خراب ہوتی ہے ہمارے وہ ہمارے بھتیجے کو کہاں سے ملا تھا ہمارے ایک ماموں کا لڑکا تھا اس کو یہ پڑ گئی تھی خدمت سیکھتا ہے آج بھی سیکھتا ہے خدمت سیکھتا ہے اور استاد جو گر بتاتا ہے جب اس کا دل راضی ہوتا ہے ہر شعبے میں وہ گر جو بتاتا ہے نا تب بتاتا ہے جب اس کا دل راضی ہوتا ہے ہاں۔ تو خیر یہ آج کی اتنی بات ہو گئی یہ تھوڑا وقت ابھی باقی ہے آج سے خیال آیا تھا کہ مقداروں سے پوچھیں گے کہ سوال کریں تو تین دن گزرنے کے بعد پھر چوتھے دن بات میں بیدار ہوتا ہے سوال دن میں آتے ہیں صبح محاذ سوال کر لیا سیاست والا اس کو جواب میں کر دیا صحیح اس وقت تو میں نے سمجھا کہ اس کو کہوں گا تو سمجھے نہیں پھر مجلس میں کہیں گے باقی ساتھی پوچھیں گے پوچھیں استخارہ استخارے کو لوگ بہت غلط سمجھے ہوئے ہیں یہاں تک اتنا غلط سمجھوں کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو تقویت المان میں استخارے کو کیا لکھنا پڑا جی شیر کو بدل لکھنا پڑا ہے جی اور لوگ جو ہے نا جو مخالف ہوتے کہتے دیکھو نا جی مصنون استخارہ مصنون چیز ہے اور اس کو انہوں نے یہ بنا دیا ہے یہیں سے تو ہم کہتے ہیں تقویت المان غلط ہے اصل میں یہ نکالیں دوسری کتاب یہ مجھے دے دیں اس سے پڑھیں تو زیادہ کتاب سے پڑھی بعض بات زیادہ مستند ہوتی ہے میرے پاس استخارے کا لڑکیاں لڑکیاں بہت لڑکے لڑکیاں بہت آتے تھے اور خصوصاً یہ لو افیئر والے تو ان حالات حال کو مجھے دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ یہ تو استخارے کو ایسے طریقے سے لے رہے ہیں کہ استخارے کو یہ معصیت بنا رہے ہیں تو یہ میرے ذہن میں تھا لیکن میں بول سکتا نہیں تھا کہ میں تم پڑا آدمی ہوں تو میں نے کہا کہ کہیں سے یہ کوئی کسی پکے اللہ کے بندے کی کوئی بات ہو تو اس کو میں تم کہوں تو پھر تو اس کتاب میں وہ بات نکل کر آئی مولانا یعقوب مجردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں انہوں نے سرباس کی اب اللہ کرے کہ اتنی بڑی کتاب میں وہ چیزوں میں مل بھی جائے درمیان کے بعد کسی جگہ پر سیر نہیں آ رہی یہ بات بہت بڑی کتاب ہے اور بہت بڑے مضامین ہیں خیر وہ لکھا ہوا کہ لوگ ایک استخارے کو تقدیر توڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہاں جی؟ اور ایک استخارے کو الہام کے الہام سے بڑھ کر وہی کے طور پر لینا چاہتے ہیں الحامی بھی اللہ کو الحام ہوتا ہے کہ وہ اور اتنا اعتبار نہیں کرتے جب تک قرآن سنت کے مطابق نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کرتے وہی ایسی ہوتی ہے جس کو سو فیصد لینا ہوتا ہے امبیا علیہ نے تو جو آدمی استخارے کو وہی کے حد تک لے جانا چاہتا ہو تقدیر توڑنے کے حد تک لے جانا چاہتا ہو تو اس کا استخارہ تو واقعی شرک اور بدل پڑے گا ہاں جی اور باقی استخارہ ہاں یہ ہے کہ یہ ایک مبارک چیز ہے جو کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ مشورہ ہے اور کوئی خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آدمی کی روحانیت کا سالب ہونا ضروری ہے کہ جہاں جو کرنے والا آدمی اس کی روحانیت ٹھیک ہو تو اس کا استخارہ جو ہے وہ ٹھیک آتا ہے ہاں جی اور باقی ہماری طرح جو ہے لوگوں کی زندگی معاشیت میں گزر رہی ہو نہ ہماری آنکھ پاک نہ ہمارا دل پاک نہ کان پاک نہ زبان پاک تو ہمارے استخارہ میں بہت گڑبڑ آتی ہے ہاں جی؟ تو اس لیے استخارے کی سنت پورا کرنے کرتے ہوئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم عوام کے لیے تو سمجھدار اللہ کے تعلق والوں کے ساتھ مشورہ کرنا جو ہے اللہ کے تعلق والے بندوں کے ساتھ مشورہ کرنا یہ زیادہ اچھا ہے استخارے سے سمجھدار ہوں اور اللہ کے تعلق والے بندے ہوں تو مشورہ ان سے کرنا جو ہوتا ہے یہ استخارے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے تو ویسے جملے میں کہا کرتا ہوں کاملین کے لیے استخارہ ہے اور عوام کے لیے مشورہ ہے کاملین کے لیے استخارہ ہے اور عوام کے لیے مشورہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں یہ نہ کیا ہوا ایک طالب علم سے کہا دیکھو جی مجھے فلانی لڑکی پسند تھی اور میں نے استخارہ بھی کیا تھا اور اس کی دوسری جگہ منگنی ہو گئی اور استخارہ میں نے دیکھا بھی تھا کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوا ہے جی سر میں آپ کے پاس کرا ہوں ہاں، وہ بےچارا ہوا ہے خیر جی پھر اس کو میں نے کہا کہ یہ استخارہ صاحب تقدیر توڑنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتی میں نے کیونکہ آپ کو پسند ہے تو آپ جب بھی خواب دیکھیں گے تو آپ کے پاس ہی بیٹھی ہوگی بلی کے خواب سیڑھے ہی ہوتے یہ بلی کو جب اونگ آتی ہے نا ایسے کبھی دیکھو بلی کو کہ جپٹا مارتی ہے تو اللہ کے صاحب کئی بزرگوں نے کوئی بات معلوم کرنے سے چھوڑی نہیں ہے جی تو اس کو اس کو بھوک لگی ہے اس کو نظر آتا ہے کہ چھچڑا ہے خواب میں وہ سامنے چھچڑا ہے تو اس بار جپٹا مارتی جب آنکھ کھولتی کچھ نہیں ہوتا خورم صاحب پوچھے جی آپ کے دل میں کیا بات آئی ہے پوچھنے کی سوالی والا پوچھے جی ایک مال نہیں سوال کیا ہے مطلب ایک مال نہیں دلچسپی اس کے لیے ہاں، کدھر گیا جی توصیف کدھر گیا جی توصیف نے کیا خواب دیکھا ہے جی تو چیز کا خواب وہ کس میں ہے یہ پویٹرک میں کتاب میں اب اچھا۔ رحمان پوچھے جی نام اللہ خان نام اللہ خان کدھر ہے ایسے خان کترے جی، ہاں اور آدمی اس ماحول میں گورنمنٹ بھی جاتی کرتی ہے آپ بھی جاتی کرتے ہیں گورنمنٹ بھی جاتی ہے آپ بھی جاتی وہ بھی گم کھا رہے ہیں ہم بھی گم کھا رہے ہیں ہاں۔ تو اگر گم کھاتے ہیں آپ کا کیسا سنا پہلے دور میں طلباء کو خوش رکھنے کے لیے نقل آزاد تھی تو میں ایک دفعہ بہت بس اٹھا کرتے میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یار صاحب تباہ کی گی قوم تباہ ہو رہی ہے تو اس نے کہا سوکھ <laughs> پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کچھ ایسی ان کو انسٹرکشن ہے کہ چھیڑو نہیں پتہ کیا مجھے بڑی پریشانی ان دنوں نہ ہو تو ہوا کہ ہمارے یہ ڈاکٹر سرفراز ہے آپ تو بڑا جنرل بن گیا یہ طالب علم تھا میڈیکل میرے پاس آیا اس نے کہا یہ دا نقل کئی خلق تو انہوں نے تمہارا کیا مطلب اس کا سب لوگ نقل کر رہے ہیں تو اپنا کمپیوٹر نقل کا ہو گیا ہے تو ہمیں بھی نقل کرنے کی اجازت دو تو میں نے کہا جی ہم کیوں اجازت دیں آپ کو جی تو سب سب لوگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا ٹور خلق جو خری ہاں جی غل غل اجازت پر ہوگا نا سارے لوگ گوں کھائے تو گوں کھانے کی اجازت میں دوں گی اس نے بڑی باتیں کی کی کی جب اس کی بان پہ نہیں مانی اس کا گئے مڑا پہ ایک دے گا سب کو اٹھا کر لے گیا اس نے کہا مطلب حکم میرا چلے گا نا اس کا چلے گا اس کی بات کو چھوڑو سنگا بس ہے تو نقل کی تاثم کو ہے دوسرے دن کی آپ یہ بھی نقل لے کر ماشاء اللہ کیا ہوا ہے اسی ماں کاغذ میں رکھا دیا تو یہ دیکھنے لگا تو پنکھے کی آبان نے کاغذ کو اڑایا وہ دور جا کر کے گیا <laughs> پھر اٹھا کر رکھا جی پھر شروع کیا پھر آبان اڑا کر پھر دور جا کر گرا دیا پھر اٹھا کر لایا جی پھر آبان اڑایا دور جا کر گرا جی تو تیسری بار جب یہ اس کو اٹھانے کے لیے گیا نا تو دو لڑکوں نے پیچھے سے کہا امیر سے امیر سے امیر سے واپس آؤ سے کہا یار ڈاکٹر صاحب سے شرمندہ کڑما کتنا شرمندہ کیا لوگوں نے مجھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو کہتا خوردار سارا دن تم بول تو یقین سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے اللہ سارے کام کرتا ہے مادی چیزیں کچھ نہیں کرتی ہیں یہ ہے وہ ہے سارا دن تو تم یہ بولتے ہو اور جب عملی وقت آ گیا تو اس وقت تم اپنے عمل سے اس کا انکار کر رہے ہو تو تم پر یہ بات نہیں چلتی نا باقیوں پر چلے گی تم پر نہیں چلتی ہے ٹھیک ہے نا باقیوں پر تو چلے گی آپ پر نہیں چلے گی میں آپ کو دادا کیا سناؤں عام طور پر لوگ نے قرض دو کسی کو تو پیسے کی قیمت گھٹتی ہے ہر سال تو لہٰذا آپ نے دس ہزار قرضہ دیا تھا اور آپ کو سال بعد اس نے واپس کیا تو گویا آپ کو اس نے نو ہزار واپس کیے ہیں باقی انفلیشن کا اصول یہی ہے پچھلے سال میں دس ہزار روپے اس کو دیے تھے اور گائے جو تھے وہ آتی تھی دس ہزار کی اور اس سال وہ گائے گیارہ ہزار کی ہو گئی اس مدینہ مسجد کو قرضے کی ضرورت تھی تو میں نے قرضہ دیا یہاں تعمیر میں قرضہ دیا جی تو کچھ عرصہ بعد جب چندہ جمع ہوا سارے پیسے جمع ہوئے تو وہ مجھے واپس ملے اس وقت میں نے دو مشینیں خریدی گھر کی ضرورت ایک مشین جو ہے تو وہ سولہ سال سے چل رہی ہے اور ہمارے برازیل والے اس کو لے کر کے ساتھ ہم نے خرید تھی گئی ختم ہو گئی مر مرا گئی اور دوسری کو ہم نے استعمال کیا کیا کیا کیا کیا جتنی کی خرید تھی اتنی کی بیچی تھی دوسرے آدمی نے استعمال کیا کیا کیا کیا. اللہ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ برکت والے پیسوں سے خریدی گئی تھی جو قرض دے کر واپس آئے تھے اور برکت والے پیسوں سے خریدی گئی تھی زیادہ اس میں اس کا چلن تمہارا تمہارا اس کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا یہ ہمارے قاضی صاحب کا نام جی قاضی صاحب نے ہمارا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ عالم تھے تو وہ ایک کرتا پہن کر آتے تھے اور لوگوں کو سبق پڑھاتے تھے کتنے شاگرد نکل گئے لیکن وہ کے کپڑے وہی تھے پھٹ تو نہیں تھے تو ایک طالب علم نے آخر ایک نے پوچھا کہ استاد جی یہ آپ یہ کتنے عرصے سے یاد کا کرتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا برخودار یہ میں تیس سال سے استعمال کر رہا ہوں ہماری والدہ صاحبہ نے باوضو اس کا دھاگا کاٹا تھا سوت کاٹتے تھے پہلے نا باوضو اس کا دھاگا کاٹا گیا تھا اور باوضو اس کو بنا گیا ہے اور اس کی سلائی ہوئی ہے والدہ صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا اس کو پہنتے رہنا اس میں گناہ نہ کرنا تو یہ تمہارے لیے کافی ہے تیس سال سے اس کو میں پہن رہا ہوں ہاں۔ اور تیس سال جو ہے یعنی یہ میں نے بھی ہے کپڑا چلتا ہوا کسی کا دیکھا ہے تیس سال کشمیری یہ اس کو دوسرا کہتے ہیں کشمیری کہ پہلے اس کو استعمال کیا ہے کیا یہاں تک اس کے کنارے پھٹ گئے پھر اس کو دھو کر جو ہے اس کا کوٹ سٹ بنائی ہے تو اس کو یعنی تیس سال میں نے چلتا ہوا دیکھا ہے ہاں جی۔ سبحان کیا مال کی برکتیں ہوتی ہاں جی۔ دوسرا وہ جماعت پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کو دی تھی پہلے تقافت نے کیا تھا اس کے نام میں ملی تھی ہے تمہارے پاس نہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ گئے تو نے دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ ہے اس میں ایک آدمی بڑا بھاری اس کا بدن ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور چوگا پہنے ہوئے جو بڑا چمکدار ہے بڑا خوبصورت ہے تو اس آدمی کو بڑا دلچسپ لگا آدمی اس کا چوہا وغیرہ کھڑا ہو گیا اس نے جب نماز پڑھ لی تو اسلام پھیلنے کا دیکھا تو مجھے بڑا حیران حیران دیکھ رہا ہے میرے چوہے کو دیکھ رہا ہے کہ یہی چوہا میں نے پہنا ہوا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور یہی چوگا میں نے پہنا ہوا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور میں جن صحابی ہوں اور بیٹا کپڑے گناہوں کے پسینے سے پرانے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا جی اس میں لکھا ہوا ہے جو جنات کے بارے میں ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے یہ گناہوں کے پسینے سے پرانے ہوتے ہیں کپڑا دھونے کے آداب میں ہے کہ جس جگہ پیشاب پخانے والا کی ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو پہلے دو ہاں جی؟ اور پھر کپڑے کو دو تاکہ ناپاکی سارے کپڑے پر پھیلے نہیں اس کی برکت کو کم کر دیتی ہاں جی سبحان اللہ کل تو اس کا واقعہ تو یاد آیا نا جو پڑا اس میں تمی الغافلین میں کہ ایک عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہی ایسے ہیں کہ جو اب بھی زندہ ہیں اور وہ کون سے پہاڑ میں ہیں جی ہلوان ہلوان کے پہاڑ میں ہلوان کے پہاڑ میں انہوں نے فون گا جی کل کا واقعہ کیسا تھا جی خورم سنایا جی جی ہاں نا لشکر جو گزرا تھا کیسا تھا وہ جتنا رجسٹر کے لیے اصل میں جس وقت ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے تو لوگوں کے اندر آیا گیا ہمارے ساتھی کو متوجہ کیا تو اس میں ساتھیوں کی توجہ بٹ گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دس آدمی بارہ نے اس کو سنا واقعی ساتھی سے ساتھی توجہ نہ دے سکے میرا خیال ہو کہ پھر پڑھنے کا لگا وقت تھوڑا سا کچوڑی والا بزرگ بتایا جی چلو آپ یہ بتائے گا نا ہاں جواب جی۔ دے اس وقت تک میں یہاں پر ہوں گا اس ڈیوٹی کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ کی زیارت بھی نہیں کر سکتا انام اللہ خان سنا ہے کتنا تھا جی اس کے بعد دس باتیں کی تھی تو جب وہ واپس لشکر میں گئے تو ان کے جو دور کے اوپر مطلب وہ جن کے وہ ماتا تھے نا وہ دوسرے بڑے سب تو وہ پھر چالیس کروڑ تک آئے تھے دس باتیں کیا کہیں تھیں یہ ایک بات بتاتے جائیں گے جن کو یاد ہو جائے ہم جنسی جب عام ہو جائے ہم جنسی جب عام ہو جائے یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ شہوت پورا کرنا عورتوں کو عورتوں کے ساتھ کرنا جی؟ دوسرا کیا تھا جی ہاں سر رحمی کی جگہ کہتے رہی ہو جائے دوسری بات یہ تھی تیسری کیا تھی جی امر بل معروف نہیں ہے ملک کا چھوڑ بیٹھنا ہے تیسری تھی چوتھی کیا تھی جی بارشیں بے وقت ہوں گی بارشیں بے وقت ہوں گی پانی بابا بابا لا جون دے تیرا مرحان بابا لا جون دے گورا سپینہ گرے دا خوب برا ہوتا جاد دا والکان کی خبر نیر دیجی گورا جی؟ کمینوں کی تعظیم کمینوں کی تعظیم مالدار کی مالداری کے تعظیم ہوگی کمینے زیادہ ہو جائیں گے شریف کم ہو جائیں گے شاہ بس شاہ بس ماشاء اللہ دوسرا ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا علی کانوں کو ہدے ٹاپ کے ہی لے کے آ عمارتیں مضبوط ہو جائے گی اور جی جی ہاں, ہاں۔ ماشاء اللہ سب جا سب آدھے نا کھڑے سبق میں مجھے تکڑا ہوگا جی جی برن مینار کس نے بتایا جی پہلے کسی اور نے بولا ہے پہلے یہی بولا ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی ہوگی آٹھ ہو گئی نو ہو گئی دو جی عورتیں شاہ سواری کریں گے جی، ہاں۔ عورتیں شاہ سواری کریں گے موٹر ڈرائیونگ ہاں جی۔ تو قیامت کی لامتیں ہو جائیں گی سبحان اللہ جی کیا کرنا چاہیے جی احتکاب میں بڑھنا چاہیے <laughs> آپ کیا بتایا تھا کیا کرنا چاہیے کتاب نے کیا کہا تھا کیا مطلب قریب اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا بچانا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں اسی کے لیے ہاں جی۔ جناب رسول اللہ ملاقات نہیں اسی کے لیے کو کوئی کہہ دو کہ میرے لیے دعا کر لیں یہ پیغام دے دینا تو اصل میں یہ جناب رسول اللہ کی پیشن گوئیاں اور یہ باقی اس چونکہ اس نے ایک ہی بار اس نے ملنا تھا نا تو اس لیے وہ ایک ہی بار ملا ہے پھر دوبارہ نہیں ملا ہے ہاں جی اب یہ شداد کی جو جنت ہے ارم باغ ارم شداد نے جو بنائی تھی یہ ابھی بھی یمن کی پہاڑیوں میں ہے ہاں نظر نہیں آتی ہے تو اس طرح ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ایک ڈریا بکریاں چلاتے چلاتے اس نے دیکھ لیا اس کو اور دیکھنے کے بعد جو ہے تو اس نے وہاں سے موتی بھی توڑے اور لے کر آیا باقیوں کو دکھائے پھر باقیوں کو لے کر گیا تو وہ نہ ڈھونڈ سکے پھر نہیں پا سکے اس کو پھر کا چرچا ہوتا گیا ہوتا گیا یہاں تک کہ امیر بھاوی عنہ کے بات پہنچی <coughs> انہوں نے بلایا ان کو دربار میں طلب کیا پھر ان صحابی کو بلایا جن کے پاس روایت تھی کہ ایسا شخص دیکھے گا پھر اس نے کہا کہ اگر اس میں وہ نشانیاں دیکھو اس یعنی اس نے کہا بالکل میں وہ نشانیاں ہیں اسی کے بارے میں دیکھنے کا کہا گیا تھا تو اس نے دیکھا ہے اس کو سبحان اللہ برمودا ٹرائنگل کیا چیز ہے جی کون بتا رہے تھے جی؟ اچھا آپ نے جواب دیتے کہ دوسرا آدمی بتائے گا یہ ہے کہاں پر جی, جی؟ جنوبی امریکہ میں کہاں پر ہے جی؟ جی؟ ہاں ماشاء اللہ جی تو یہ جو خزر اسلام کا واقعہ آیا ہے وہ رو کیا کا ہی آیا ہے آب حیات میں لے کر ان کو اسی کا مجھے خیال ہے کہ برمولا ٹرائنگل ٹرائنگل کہتے ہیں تو اس میں تمہارے پاس وہ اس میں چودہ سو سال پہلی کی وہ تاریخی روایت ہے حدیثی روایت تو نہیں ہے تاریخی روایت ہے حدیثی روایت تاکہ شاہ صاحب کو پتا ہو تو اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آب حیات کے لیے لے کر گئے کرنے ان کو اور وہ تو پیا ہے لیکن وہ رہ گئے یہ ایسے اور باتیں سنا سی برخداروں کو یہ جوج ماجوج یہ ماجوج تو یہ قوم ہے ایسے انہوں نے ابوالکلام آزاد میں لکھا ہے کہ گاگ میں گاگ جو قومیں ہیں وسط ایشیا کے یورپ کے شمال میں جو علاقہ ہے پہاڑوں میں تو گاگ کو عربی میں جوج کہیں گے اور میں گاگ کو ماجوج کہیں گے تو یہ وہ قومیں ہیں گاگ میں گاگ یاجوج ماجوج تو یہ آخری دور میں ترقی کر جائیں گے اور یہ اللہ عالم جب جیسے ان کو کہا کرتے ہیں متشابہات ایک محکمات ہوتی ہیں ایک متشابہات ہوتی ہیں محکمات تو پکی چیزیں اللہ ایک ہے آخرت ہے جنت ہے دوزخ ہے پانی نمازیں ہیں رکاط ہے حج ہے اور متشابہات وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو پوری طور پر سمجھ نہیں پاتا کوئی ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہیں اللہ کے میں اسی پر ہمارا ایمان ہے ہم سمجھے تو ہمارا ایمان ہے نہ سمجھے تب ہمارا ایمان ہے تو اس کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہ عام طور پر جن لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں صدر کرنین کے بارے میں اور سابق خاف کے بارے میں اور دولکرن کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ابوالکلام آزاد نے کتاب لکھی ہوئی تھا تو اس میں لکھا ہے کہ یہ درابند جگہ ہے جہاں پر یہ جو علاقہ ہے درابند کا درابند میں ایک جگہ ہے جہاں پر دیوار کے آسار ہیں بنادے ہیں باقی دیوار ختم ہو گئی ہے تھی اور موجودہ دیوار سین جو ہے تو یہ وہ نہیں ہے لوہے کی بنی ہوئی اور تانبے سے اس کو جوڑا ہوا ہے اور اس کی بنیادیں اور آسار تھوڑے سے درابند کی جگہ پر ہیں انوشا کشمیر الحمد اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے اور ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تحقیقات میں لکھا ہے اور جاس ماجوج کہتے ہیں کہ یہ قومیں جو ہیں تو یہ ہیں گاگ میں گاگ کو کہتے ہیں بارہ جو قوم بھی ہو جہاں پر بھی ہو اللہ کے علم میں ہے جس وقت آئے گی جب آئے گی کسی دوسرے پلانٹ سے آ جائے یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے اس وقت دنیا سے ہو تو اللہ کے علم میں جیسے بھی ہو جب تو سورہ تو پر بڑے مستشقین نے بڑے اعتراضات کیے سورہ پر کہ دیکھو نا جی یہ ان کا قرآن کہتا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے ایک دلدل والے اس میں چشمے میں آئی اور جو ہے یعنی سترا واس جو ہے سورہ کی ایسی قوم پر پہنچا دل کر نین کے ان پر ان کے آگے نہیں یعنی دنیا ہی نہیں تھی ان پر سورج پر احاست آتا تھا تو سورہ جو ہے اس کی تفسیر بڑی مشکل ہے ہاں جی؟ اور اس پر مستفین نے بڑے اعتراضات وارد کی یہاں تک کہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے پھر پوری کتاب لکھی ہے تفسیر سورہ کھاو پر اس میں ہاں، بلکہ اس پر جب یہ سائنس والا نظریہ آیا کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے یہ اوجل ہو جاتا ہے اور زمین سے آگے گھومتی ہے لہٰذا وہ ہمارا حصہ اس کے آگے سے مڑ جاتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے تو جن لوگوں کے علمی پختگی اتنی نہیں تھی یا جو بالکل سیدھے عقیدے والے تھے انہوں نے کہا کہ جو یہ بات کہے گا وہ کافر ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہے دلدل والے چشمے چشمے میں ڈوبتا ہے اور جو کوئی کہے نہیں ڈوبتا ہے اوجل ہوتا ہے تو یہ کافر ہے نس ہے اس پر آیت میں بات آ رہی ہے ہاں جی۔ اور جو کوئی اگر یہ مانے کہ آگے سے جو ہے تو یعنی وہ دنیا کی اس بات کو نہ مانے جو سورہ کہف میں تو وہ بھی کافر ہے جی۔ ہاں جی۔ تو علماء اکرام نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں قرآن اس دور کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتر رہا تھا اور اس دور میں جو واقعات یاجوج ماجوج کے اور کرنین کے اور یہ باتیں جو مشہور تھیں تو وہ اسی طرح مشہور تھیں جس طرح قرآن نے ان کی تشریح کی اور آج آج کل کی اس میں کی تفصیل جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جگہ پر پہنچ گیا کہ اس کے آگے جو ہے تو کوئی دلدل والا چشمہ تھا دیکھنے والے آدمی کو یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کہ سورج اس میں ڈوب رہا جس طرح کہ کراچی میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا سمندر میں ڈوب جاتا ہے سورج ہاں جی؟ یہ جو ہمارے نر شریر نہیں کرنا چاہیے سرگل پروفیسر سرگل بتا ہاں۔ رہے تھے کہ ہم وہاں گئے تو پورا یورپ میں ہوتا ہے وہاں پر ایک رات کی اچھا صرف ایک گھنٹے کی رات ہوتی ہے پورے بھی سورج ڈوبتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد پوری ہی سورج شروع ہو جاتا ہے سمندر سے ہاں، اور اس کے لیے سارا یورپ میں آتا ہے کہ ایک رات جائے کرتے ہیں رات دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اسی جگہ ڈوبتا ہے اس جگہ سے نکل آتے ہیں تو یہ نہیں یعنی اس اس وقت چونکہ جگہ جگہ سے پہنچا جہاں کہ وہ تھی ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا اور لوگوں میں واقعات میں یہ مشہور تھا کفار نزل کرنے ان کے حالات پوچھنا چاہے تھے تو جو ان کے پاس موجود تھا وہ قرآن نے بیان کر دیا قرآن قدر اس بات کو نہیں کہتا کہ وہ اس بات پر اسٹینڈ لے رہا ہے کہ سورج جو ہے ڈوبتا ہے اس پر چشمے میں ڈوبتا ہے جس کو بطور کے قرآن نہیں دے رہا ہے ہاں جی؟ کہ یعنی وہ اس کو مانا جائے جو نہیں مانے گا اس کو کفر لازم آ جائے گا ہاں جی اور ایسے ہی جو ہے یعنی یہاں پہ ویسی قوم پر گزرا کہ نہ تو کوئی زبان جانتے تھے اور نہ ان سے آگے سورج کے درمیان کوئی حائل ہی نہیں تھا تو اس کی بھی آسان بات ہے ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ کوئی چھت وغیرہ کر رہتے ہی نہیں تھے کہ سورج ان کے درمیان کچھ اس ہو ہی نہیں تھا دنیا ختم ہو گئی وہاں سے اور وہاں سے آگے سورج شروع ہو گیا ہاں جی تو اس میں بلکہ اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا تو کان میں دعائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ سامنے آیا جی کان میں دعائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کچھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں کان ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے کہا کیسے ٹوٹ جاتا ہے کوئی عالم سب نے کہا کہ کان سے جو پھر دماغ تک راستہ ہے دماغ سے پیٹ تک اور جو پھر دماغ سے جو ہے وہ جو پھر میدے تک راستہ ہے تو لہراج میں پہنچ جاتی تو میں نے کہا جی یہ تو ایسا نہیں تو پھر میں نے پھر میں نے سوچا کن سے پوچھے میں نے کہا یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے خیر یعنی میں اتنے میں نے اعتراضات کر دیے تو ہمارے وہ بشیر تارک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تبلیغ والے دوست ہمارے تو ان کو بڑا غصہ آیا مجھ پر کہ بزرگ مجھے سنا گستاخی کرتا رہتا ہے اور ایک شریف پر اعتراض کر رہے ہیں آدمی اس کو دیکھو جی تو بڑا میرے سے بات کرنے کے لیے تو بولان صاحب کہتے اچھا، ہیں ڈاکٹر صاحب آپ فرمائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے تو دوسرے کوئی آلے بیٹھے ہوئے تھے میاں جان سے اس پر بات کرتے ہیں تو حدیث میں آئی ہوتی ہے پھر ہم اپنے علم تجربے کو چھوڑ دیتے میں نے کہا کان سے تو جیسے دماغ کو کوئی راستہ نہیں ہے پردہ سے بند کیا ہوا ہے اور جو دماغ کو کوئی چیز پہنچ بھی آیا جو دماغ سے جو میدے کو کوئی راستہ نہیں ہے تو میاں سید سال صاحب نے کہا کہ اس زمانے کے نے اس زمانے کے حکمات سے پوچھ کر اس بات کو فیصلہ کیا ہے تو لہٰذا اگر اس دور کے حکمات سے وہ بات رد ہو گئی تو یہ مسئلہ رد ہو جائے گا اس مسئلے پر نئے طرح سے بات ہوگی تو باقی اس نے کو آیا تھا مفتی کا اس کا طالب علم آیا تھا میرے پاس ملنے کے لیے باتیں پوچھنے کے لیے تو اس نے ہمارے یہاں اس پر باس ہو کر اس مسئلے کو بدل دیا گیا ہے ہاں جی؟ یہ مفتی غلام رحمان صاحب کا شاگرد آیا تھا کورس کر رہا ہے کورس کر رہا ہے میں نے کہا اس مسئلے پر باس ہو گئی ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس زمانے کا کوئی سمجھدار کسی کا آدمی کا کان کا پردہ سوراخ ہو کر اور جوف دماغ نے کہا کہ جوف دماغ کے بارے میں ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں قدر خان بھی رحمۃ اللہ کی جو اپروچ ہے جوف دماغ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جوف دماغ کو کچھ جوف بدن کے اس میں شامل کر رہے ہیں کہ اس میں نہیں وہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا اس پہ کہ میں نے کہا خانوی رحمۃ اللہ تو بہت رساس ذہن والے ہیں اور بہت گیری نظر والے ہیں کہ باقی فقہ انسیہ میں امام غریفر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد موجودہ دور میں اگر کوئی گیری نظر والا ہے تو حضرت تھانوی اس کی بالکل نہیں ہے ان کی جو باس ہے وہ شان شانکانا ہے کی بات چودہ صدی کے مجدد ہیں جو چودہ ستر پوری ہوگی اس کی سارے ارب اجم نے مانا اس کو اور ان سے جو ہے تو رہنمائی لی ہے تو ہے ہاں، نے کہا میں نے کہا کہ سر کریں آپ کہ جو پھر دماغ جو ہے وہ جو میدا نہیں بن سکتا بدن کے اندر چیز داخل تو ہو گئی یعنی لیکن وہ جوف میدا نہیں بن سکی ہے جوف میدا نہیں بن سکتی اور دماغ میں جانے والی تو تقویز بھی نہیں دیتی ہے بدن کو کیونکہ دماغ میں جذب کے انتظار کے سوالات ہی نہیں ہیں اتنے پردے آگے اور اتنی چیزیں ہیں کچھ نہیں جب جذب ہو کر بلکہ جب رگ میں لگاتے ہیں وہ زیادہ قریب ہے بدن کے رگ کا انجیکشن گوشت کا انجیکشن بھی زیادہ قریب ہے رگ کا بھی زیادہ قریب ہے ہاں جی؟ تو اس کا زیادہ قریب ہے تو خیر جی یہ کس پر بات ہو رہی تھی کہاں تک کیسے ہم پہنچے والا انجیکشن گھوس والا انجیکشن بالکل نہیں ٹوٹتا طاقت کا انجیکشن کا ہو انہیلر کے بار کسی کا فتوا نہیں دیا ہے ہاں؟ کیا کیسے ٹوٹتا ہے ٹوٹ تو نہ ٹوٹنے کا کسی نے فتوا نہیں دیا ایسا ٹوٹنے والا جو ہے مطلب کسی آدمی کا بس ہی حالت ہو گئی میں کہ نہلوڑوں کو پہنچنا چاہتا ہے اگر وہ تو اس کو یہ روزہ توڑنا ہے جائز ہو گیا ہے دم والا مریض ہے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ بغیر نہلو سے گزارا نہیں ہوتا تو اس کا روزہ توڑنے کی اس پر گنجائش ہو گئی ہے کہ اس پر کفارا نہیں آئے گا اور مزید یہ ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی روزہ کے لیے صاحب اور فضیلت سے معروم نہیں ہونا چاہتا تو انہیلر سے کام چلا لے اور شام تک اگر اس کو فروغ ضرورت نہیں پڑتی مرض کے لیے تو یہ کھانا پینے کو ترک کر کے روزے کی حالت میں رہے اور روزہ بھی رکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ بھی ہو چکا ہو اور اس کو بھی ہو جائے ہاں جی۔ وہ تو تو لگاتے ہیں نا کھاتے نہیں ہیں بلاک پلاسٹین کا جو کہ میدا کو سولہ اس میں سے ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کے میں کسی مریض کی ایسی حالت ہوگی اس کو خون دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کو ایسے بھی روزہ توڑنا جائز ہو گیا ہے جو خون اس سے دینے خون خون دینے سے بھی روزہ مکرو ہوتا ہے جو خون دیتا بھی ہے تو اس کا بھی روزہ مکرو ہوتا ہے جو ہے ہے دیتا یعنی کیونکہ اس کے بھی چکرا کر بیوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹنے کے روزہ نہ کھانے کا خطرہ ہوتا ہے تو کچھ میں جب لوگ لگاتے ہیں تو میں یہ اعلان کیا کرتا ہوں کہ روزے میں خون بننا مخرو ہوگی جی۔ اگر اس آدمی کو اس آدمی کے مریض آپ کشمہ کشمکش میں ہے تو پھر دے دیں پھر آپ کا یہ پر عمل کر سکتے ہیں ہاں جی؟ تو وہ سے ہو کر ناک کے پچھلے حصے میں آتی ہے اور ناک کے پچھلے حصے سے گزر کر حلق میں آتی ہے ہاں جی؟ لیکن یہ دعائیاں کان والی اور ناک والی دوائیاں اتنا کپڑا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ذائقہ ہی حلق میں آتا ہے اس کا گزر کر گزرگا میں جانے کے حالات نہیں بنتے مقدار اس کی اتنی نہیں ہوتی ہے اس کے حلق میں ذائقہ تک ہی آتا ہے ذائقہ آگے بڑھ کر جو ہے یعنی وہ پیٹ میں جا کر اس کا اصول نہیں بنتا ہے رو جو مفتی ڈائسیکٹ کرتے ہیں کو تشریح کرتے ہیں تو تو اتنے عجیب و غریب مسائل کے آگے آتے ہیں پتھر پیٹ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور ہاں، مٹی چلی جائے تو ٹوٹتا ہے جی کیوں نہیں پتھر میں غذائیت نہیں ہے جی مٹی آلو کر شامل ہوتی ہے مدد بنتی ہے اسی کہتے ہیں مجھے نا خبر یا یہاں کیوں معلوم ہوا <laughs> وہ اگر آپ نے معلوم کر لیا پھر بہت آزاد ہو جائے گی کسی شریعت کی کوئی بنیادی نہیں رہے گی اس کو ہاں جی؟ آدمی اس کا سانس کسارا نہیں ہے کزا ہے تو جو ہے انتظامی اصول ایک اور ایسے کہ اس پر وہ کسارا نہیں رکھتے کزا رکھتے تو انتظامی فیصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جس کو عوام کو انتظامی پر بھی رکھنا ہوتا ہے اسی پر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ انتظام والی بعد بھی میں سے دوں دیں تو بس سیریز کچھ بھی نہیں رہے یہ ہم ڈاکٹر لوگ جو مریض کا علاج کرتے ہیں نا تو کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ اصول کمپاؤڈر کو نہ بتانا کہ جیسے احتیاط اس کو ہمیں استعمال کر دیں گے اس کو اس میں وہ کرے گا نہیں تو ایک مریض تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن دس کر بڑا غلط کر دے گا تو یہ نہیں یعنی احتیاط ہوتی ہے صرف کفارہ جو ہے اس میں ایک ساٹھ روزہ رکھنے پڑتے ہیں جی کتنے رکھنے پڑتے ہیں جی ایک اویلیبل سے ہاں، دو مہینے جرمانے کے رکھنے پڑتے ہیں اور ایک کا رکھنا پڑتا ہے ہاں جی۔ اور جو قضا ہے تو ایک روزے کو لینے بھی جی رکھنے تو کسارا نے پتا روزہ رکھتا رکھا ہوا بغیر ازر کے کس دن توڑا ہے ہاں۔ اور نہیں توڑا ہے تو پھر وہ سزا ہے اس پر ٹوٹ گیا مسئلہ کر رہا تھا پانی حالت میں چلا گیا توڑا تو اس کا ٹوٹ گیا لیکن یہ شام تک جو ہے تو یہ کھائے پیے نہیں انصاف کرے اس کو کہتے ہیں اس میں یوں ہوگا کہ اس کو روزے کی فضیلت اور سواب تو چلنے ملے گا پورا اور باقی اس نے جو قضا کر لی تو اس پر اس کو اس کا وہ معاف ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آج جو ہے تو روزائل کو شروع کرنے کا رہا تھا لیکن وہ مجلس تو جیسے اللہ سے لانا چاہے ویسے ہی چلتی ہے جیسے ہم سے لانا چاہیں ویسے نہیں چلتی ہے احتساب تو روزے کے ساتھ بندہ ہوا ہے یہ جو ہوتا ہے نا تو روزہ اس تک اس کا روزہ رہ گیا تو شاید پھر ہاں، یہ مسئلہ پوچھنا پڑے گا روزہ ٹوٹنے سے احتکاب ٹوٹ جاتا ہے اور کے ساتھ کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹا ہو تو پھر یہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ اس کو پورا کرتا ہے نا احتکاب کو دوبارہ پورا کرنے کا طریقہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا کسی جگہ احتکاب نقص آ گیا تو اس احتکاب کو دوبارہ پورا کرنا ہوتا ہے مطلب مطلب آج کا دن کا وہ احتکاب کیا گیا ہے تو کل اگر اس تو ہو گیا میں مطلب تو دس دن کا تو اس کیا کرے گا ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد تو احتکاب ٹوٹ جاتا ہے اچھا تو دوسرا جس نے کر لیا تو ہو گیا اچھا۔, اچھا مثلا میں نے نیت کی تھی دس دن کی اور مجھ سے جو ہے تو تین دن میں نے تین دن میں نے کیا اعتکاف چودہ دن میں تو میں کیا کروں گا یہ ٹوٹا ہوا پورا ہو گیا اور باقی نفل ہو گیا اور دس دن کی نفل ہو گیا دس دن کی فضیلت سے میں رہ گیا تو رات سے ایک دن کا تھا جو ٹوٹا تھا وہ ایک طواف حج میں طواف بہت مشکل ہے چلتے ہیں آپ جی چلیں گے جی پھر یہ مان اللہ سے اچھا یہ تو واحد نہیں ہے پھر کسی کو ہم بھیج دیتے ہیں نا یہ تو ایک بج گیا جی چھٹی ہو گیا چلیں کر پر بھیجیں گے نہیں آئے ہاں تو آپ بہت مشکل حج میں تو آپ بہت مشکل کام تو آپ میں ہے کہ اگر آپ چلتے آپ نے بچی کو منہ کر دیا تو ٹوٹ گیا پیٹ کر دی تو ٹوٹ گیا اب وہ میں تو آف کر رہا ہوں اور آگے میں تو درد پگڑی خدر مانی باندھی ہوئی اس نے کوئی سیاسی مول بھی آتا ہے بڑا زبردست ہاں جی۔ تو وہ کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا تو اسے میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا تو آپ ٹوٹ گیا کیسے میں نے کہا میں پیٹ بھی کر دی ہوں بھی کر دیا خیر مجھے اب وہ مجھے یاد نہیں تھا کہ پورا کیسے ہوگا اس کو جو کیا ہے ٹوٹنے کا بتایا تو پورا کرنے کا طریقہ بتایا تو میں نے کہا تو وہ سب پورا کیسے گا تو تھا عالم تھا باقی تو اس نے کہا کہ پورا پیسے ہوگا میں نے کہا اچھا، ٹھیک ہے شکر ہے کہ آپ کو آتا ہے بس پورا کریں اس کو تو اس نے کہا پورا کر لیا سر وہ کہتے ہیں اس طرح ہو جائے کہ دو قدم پیچھے ہٹ کے پھر شروع کر دینا اچھا پوچھا پھر نیت کرنی ہوتی ہے نہیں وہی ہاں۔ اسی جگہ سے دو قدم پیچھے ہٹ دینی بس وہی پھر مجھے خیال ہے کہ یہ تو مولوی ہے اس کا تو ہو گیا چلو اس کو چاہتا تھا بن گیا تو ان کا کیا ہوگا تو پھر وہ چار شوت والا مسئلہ سامنے آیا کہ اس سے چار شوت اگر صحیح تھی تو چار شوت والا مسئلہ ہے وہ اس سب کو پتا ہے شاہ صاحب کو پتا ہے آپ کو ضرورت نہیں سکتا ختم پڑیں گے چلو پانچ پانچ منٹ اور پوچھیں کوئی بات پوچھتے تو پوچھ لیں ہاں، الٹی کو کرنے والا جو مسئلہ ہے اس میں لوگوں کو بہت غلط فہمی کس دن منہ بھر کے الٹی کرنا ایسے ٹوٹتا ہے جی کس دن منہ بھر کے الٹی کرنا اور جو یعنی کس دن تھوڑی تھوڑی الٹی کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور الٹی سے فقط اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ آدمی نے کیا کرتے میں اس سے کچھ اندر چلا گیا پھر تو تب روزہ ٹوٹتا ہے ہاں اس کی الٹی کے بارے میں اس کی الٹی کا مسئلہ جو ہے یہ بہت یعنی وہ ہے غلط مشہور ہے لوگوں میں الٹا اور عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بس صرف ایک سادہ بات چل رہی آنا کیسی نہیں ہے یہ بات جی ہاں ہاں کسن تو یہ ہے نا کسی کا سر چکرا جائے تو کینسل نہیں ہے ہاں۔ تو کہا اگر وہ الٹی منہ بھر کر اگر ہو بھی گئی لیکن اس سے اندر کچھ نہیں گیا ہے اندر واپس کچھ نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے ہاں جی۔ بلغم کا کیا مسئلہ ہے بلغم تو آپ کے منہ کے اندر کی چیز ہے اس کا تو باہر کے ساتھ کچھ الگ نہیں اس تو انٹرنل انوائرمنٹ ہے ہاں، تھوک تھوک کے تھوک تھوک کے شامت ہو جاتی ہے روزہ ماتی کے وہ میادی صلاح بچائے آپ کہاں سے آئے ہیں اچھا آپ کیا پوچھتے ہیں وہ علماء کرام سے پوچھنا ہے پتوا کافی تفصیلی چیز ہے نا آدمی کے حالات پر ہی منحصر ہوتا ہے روزہ ٹوٹ گیا نا شام تک یہ ہر روزہ میں رہے گا پھر ایک کزا کرے گا اس کی وہ تو یہ جتنی دفعہ آپ آئے تو میرا خیال ہوا کہ آپ ہیں تو اس مسئلے پر تحقیق کریں اس دنیا کے لیے ڈھیلا نہیں بیٹھنا چاہیے ڈھیلا ہو کر اب جن بیچاروں کی بوسیر ہے ان کے باہر نکلتے ہیں وہ پیڈیکل تو اس میں کیسے کریں گے تو پانی اندر جائے گا سجا کرنے کے دوران ڈاکٹر کی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ منہ میں پانی گیا اور کلی کر کے پھینک دیا ہاں جی۔ منہ سے بھی ہوتی ہے نا کچھ کرنے سے جوتی رکھنا اس کو ٹوٹنے والا قرار نہیں دیا گیا ہاں جس جی۔ آدمی کی بیچارے کی بہت سیر ہو تو اس کو اس کے بس پہ نہیں ٹائٹ ہو کر بیٹھے ہاں۔ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے ہاں جی۔ اچھا مزدور کے لیے مخروب بھی نہیں ہوتا ہوا لوگ کہ مخروحات میں لکھا ہوا ہے جس آدمی بےچارے کا کو ہو جائے تو اس کی طرف لکھا ہے اس کو لکھے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کرتے اور ڈھیلا نہیں بیٹھنا چاہیے تو اگر آدمی ڈھیلا بیٹھ گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا لوگوں پر اور کسی کے بواسیر کے پیڈیکل باہر نکلتے ہوں تو ان کو دوائی بغیر اندر کرایا تو سے بھرے ہوئے اندر کرنے پڑیں گے اس کو اس کو لکھو اس کی تفصیل کے ساتھ گے ہاں جی۔ ہاں, جی؟ مطلب ہاں، نقصان تو نہیں ہوتا مریض کو لیکن یہ کہ یہ کہ ٹھى سے بھرے ہوئے اس کو پیڈیکل ادا کرنے پڑیں گے ہاں جی؟ اور پھر جو ہے تو اس کو کرنا پڑے گا اور اس کی پوری طرح تفصیلی لکھ کر اس کا جواب منگوا لو ہاں جی؟ ہمارے بعض بخوداران یہاں سے بات سن کر چلے جاتے ہیں نا جا کے گھر میں بڑے لڑائیاں کرتے ہیں بڑے ہنگامے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بینک نوکری ایک جو ہے تو وہ گھر چھوڑ کر افغانستان شہید ہونے کے لیے چلا گیا تھا سارا حرام ہے کہ سارا حرام ہے میرے میں آئی اس لیے جب بھی پھر کہیں جاتا ہے یا اس کے والد صاحب پیچھے سے آ جاتا ہے ابھی آ گیا تھا نا